اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے